صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باپائی عليه اللہ پاک پر عالم ہم سب کا یہ پڑا ہوا درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں فرق کے عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی آج کے بیان میں میرا موضوع ہوگا کہ قادیانیوں کے کفر میں اور دوسرے کافروں کے کفر میں کیا فرق ہے اس موضوع پر دلائل و براہین دینے سے پہلے ہمیں قادیانیوں کا کفر ثابت کرنا ہوگا اور قادیانیوں کا کفر ثابت کرنے کے لیے صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر ہی ثابت کر دینا کافی مرزا غلام احمد قادیانی نے معمور من اللہ ہونے کا مجدد ہونے کا مہدی ہونے کا تمسیل مسیح ہونے کا مسیل مسیح ہونے کا مسیح مود ہونے کا چلی اور بروسی نبی ہونے کا امتی نبی ہونے کا اور باقاعدہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نژور بہی کا دعویٰ بھی کیا الہامات کا دعویٰ بھی کیا اور موجود کا دعویٰ بھی کیا مرزا صاحب کے وہ سارے دعوے بطور حوالوں کے قادیانی کتب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا سچا نبی ہے اور ہماری نظر میں وہ جھوٹا نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو چونکہ قادیانی نبی سمجھتے ہیں حقیقی اور اجازی نبی سمجھتے ہیں جس طرح پہلے انبیاء ہو گزرے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں دو گروہ ہیں دو گروپ ہیں ایک لاہوری گروپ ہے اور ایک ربے کا گروپ ہے لاہوری گروپ والے مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتے ہیں حالانکہ وہ قادیانیوں کا فرقہ ہے قادیانیوں کا گروہ ہے قادیانیوں سے وہ الگ نہیں ہے انہیں کا حصہ چاہیے وہ مرزا صاحب کو مجدد مانتے ہیں اور مرزا صاحب کو مجدد ماننے کے جرم میں قادیانی جماعت نے ان کو مرتد کرا دیا اگر قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب کو مجدد ماننے والے کافر ٹھہرے تو جو مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں مانتے ان کا ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا ایک بہت بڑی میں دلیل دے رہا ہوں بہت بڑا ثبوت ہے مرزا غلام قادیانی کے نبی ہونے کا جنہوں نے مجدد مانا وہ ان کی نظر میں مرتد ہے اور جو مرزا صاحب کو بالکل نہیں مانتے وہ قادیانیوں کی نظر میں قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور جہنمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام یعنی کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں ایک ثبوت میں اور پیش کر کے آگے گفتگو شروع کرتا ہوں آج میں زیادہ حوالے اس موضوع پر پیش نہیں کروں گا جب مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دانے کی روشنی میں نبی ثابت ہو گیا تو اس کا کفر بھی ثابت ہو جائے گا صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ آج جو ساتھی نئے آئے وہ بھی میری بات کو سمجھ جائے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں جب قادیانی مسلمان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے نہیں کہ ہم ان کو امتی نبی مانتے ہیں سونی نبی مانتے ہیں فرونی نبی مانتے ہیں حالانکہ وہ ان کو حقیقی نبی مانتے ہیں اور آپ پوری توجہ سے اور غور سے اس حوالے کو سن لیں یہ ان کا حوالہ ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ سے رائے لوں یہ حقیقت النبوت صفا ایک سو اکیس مرزا غلام قادیانی کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محبوب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ کتاب انہوں نے لاہوری کے جواب سے تم اس کو کہتے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے چنانچہ اس کے سفر ایک سو اکیس کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ نے غور سے سننا مرزا بشیر الدین محمود لکھ رہے ہیں کہ آپ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی یعنی اپنے آپ کو بنا پر مسیح ہے مچھی نبی ہے اور آپ غیر نبی مسیح سے افضل نہیں سمجھتے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو غیر نبی سمجھتے تھے اس لیے وہ مرزا مرزا غلام قادیانی حضرت عیسیٰ عیسا کو اپنے سے افضل سمجھتے یعنی اپنے آپ کو حضرت عیسا سے افضل نہیں سمجھتے تھے جب وہ غیر نبی تھے دوبارہ پڑھتا آپ پہلے اپنے آپ کو اس بنا پر کہ مسیح نبی ہے یعنی حضرت عیسیٰ نبی ہے اور آپ غیر نبی یعنی مرزا غلام غیر نبی مسیح سے افضل لیکن خدا تعالی کی وحی میں بار بار آپ کا نام نبی رکھا گیا تو آپ نے اس عقیدہ میں تبدیلی کر لی اور اپنے آپ کو مسیح سے افضل قرار دے دیا کیا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنی نبوت کا اقرار کیا کیونکہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا کیا آپ کو بات سمجھ میں آ گیا نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا قرآن نے بھی یہی صاف مزے کیا دل کر نہ آباد رحمان آباد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض ندیوں کو بعض ندیوں پر فضیلت عطا کر کل روئے زمین کے کتب ہو بلی اور اللہ کے برگزیدہ بندے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں وہ کسی معمولی سے معمولی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس حوالے میں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ مرزا غلام احمد السلامی پہلے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے افضل نہیں سمجھتے تھے لیکن جب آپ نبی بن گئے تو پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ سے افضل اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ ثابت ہو گیا اگر نقوبت کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو پھر آگے چلتے ہیں ایک اور صاف کی بات کرتا ہوں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی پھر سلسلہ پلان کو ہم آگے بڑھائیں گے سا یہ ہے کہ نبی تبدیل کرنے سے امت اور قوم بھی بدل جائے گا ہم لوگ جو کہ قریب رہتے ہیں ہمیں اپنی ریل گاڑیوں کی جانی جانے جس طرح گاڑی بدلنے سے منزل بدل جاتی ہے اس طرح میرے بھائی اور نبی بدلنے سے امت اور قوم بھی بدل جاتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی سچے اور بڑا اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے حیثیت مسلمان کے ہم سب کا اور ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ان سارے پیغمبروں کو برحق ماننا ایمان ہے لیکن پیروی اور ایمان ایک ہی کس کی کرنی ہوگی جس کا کلمہ پڑا جائے ماننا سب کا ضروری ہے لیکن پیروی اور اطاعت اور غلامی ایک پیغمبر کی ہوگی اور اس پیغمبر کی ہوگی جس کا کلمہ پڑھ لیا جائے گا اب آپ جانتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کی پیروی کرنے والا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا عیسائی اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے اب ایک شخص جو حضرت موسا کو مانتا ہے وہ حضرت عیسا کو مان لے ماننے سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسا کی تقسیم نہ کرے حضرت موسا کو بھی اللہ کا سچا رسول اور پیغمبر مانے تقسیم بھی نہ کرے لیکن حضرت عیسا کا کلمہ پڑھ لے تو اب وہ یہودی نہیں رہے گا اب وہ عیسائی کہلائے گا کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری خواہش اور سمجھنا یہ ہے کہ بڑے ٹھنڈے میٹھے مزاج کے ساتھ میں آپ کو کاجیانیت کی حقیقت سمجھا اب موسا کو ماننے والا جس نے عیسا کو مان لیا وہ موسا کی امت سے خارج ہو گیا اور کس کی امت میں آ گیا حضرت عیسیٰ کی امت میں آ گیا اب عیسا کو ماننے والا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے اور ان کا کلمہ پڑھ لے اور عیسیٰ کی تصدیق بھی نہ کرے عیسیٰ کو سچا پیغمبر سمجھے اس کے باوجود اب وہ عیسائی نہیں رہے گا عیسائی مذہب سے خارج ہو جائے گا اب وہ کیا کہلائے گا مسلمان کہلائے گا اب اسی طرح میرے بھائیو ایک بندہ یا کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور بدقسمتی سے آپ کے بعد کو کسی اور کو پیغمبر مان لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بھی نہ کرے اور آپ کو سچا پیغمبر بھی مانے آپ مجھے بتاؤ کہ قاعدے کے مطابق اور دستور کے مطابق وہ امت محمدیہ سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جائے گا تو اب معلوم کیا ہوا کہ عیسا کو ماننے والا موسا کو ماننے والا جب عیسا کو مانے گا وہ موسا کا امتی نہیں رہے گا اور محمد مصطفیٰ کا ماننے اور عیسا کا ماننے والا جب محمد مصطفیٰ کو مانے گا وہ عیسا کا امتی نہیں رہے گا اور جب محمد مصطفیٰ کا ماننے والا میرے بھائیوں کی اور بدقسمتی سے مان لے گا وہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں رہے گا تو اب ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ ایک سچے نبی کو ماننے والا اگر دوسرے سچے نبی کو مان لے تو وہ پہلے سچے نبی کی امت سے خارج ہو جائے گا حالانکہ دونوں پیغمبر نمبر سچے ایک سچے کو ماننے والا دوسرے سچے کو ماننے کے بعد اس کی امت سے اگر خارج ہو سکتا ہے تو ایک جھوٹے کو ماننے والا سچے نبی کی امت سے کیسے خارج نہیں کیا مرزائی کہتے ہیں جی ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا صاحب کو بھی مانتے ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے وہ دونوں کو مانتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں یہ ہے بنیادی فرق قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا ہم کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں اور قادیانی کہتے ہیں مرزا صاحب وہ دو کو مانتے ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں یہ ہمارا ان کا بنیادی فرق ہے اور اس کو میں ایک مثال سمجھاتا جاتا ہوں ایک عورت ہے گھریلو عورت ایشیائی عورت مشرقی عورت اور ایک ہے بازاری عورت جو گرستن عورت ہے وہ اپنے کو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں تیری اور کسی کی نہیں تم نے دیکھا تو ایک ہوتا ہے تجھے دیکھ لیا تجھے مان لیا اب میں تیری ہی ہوں اور بازاری عورت کہتی ہے میں تیری ہی ہوں کیونکہ اس نے کئی مرد دیکھے ہوتے ہیں پہلا اپنے مرد کو مردوں کی طرح سمجھتی ہے جو گھریلو عورت ہے وہ اپنے شوہر اور خان کو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں اور بازاری عورت کہتی ہے میں تیری ہی ہوں مرضائیوں اور مسلمانوں کا یہی فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ محبوب ہی نبی ہے اور مرزائی کہتے ہیں مرزا ہی نبی ہے میں آپ کو بات سمجھ میں آ ہوں ہم ایک کو مانتے ہیں مرزائی دو کو مانتے ہیں ہم ایک کشتی کے سوار ہیں مرزائی دو کشتیوں کے سوار ہیں ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں مرزائیوں نے اپنے پیر دو کشتیوں میں رکھے ہوئے ہیں اور دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا کبھی پار نہیں وہ پنجابی کا شیر ہے انہوں ماہی کبھی نہیں ملتا جہاں تیرہ رانجا ایک پاسا رکھی ہیرے یا چھڑے یا رانجا یہ ہے کا اور مسلمانوں کا فرق ہم ایک کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبوت بھی اسی سے شروع ہوئی اور نبوت بھی اسی پر ہوئی نگاہ ہے مستی میں وہی اول وہی تھا وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی یہ ہماری نبوت ہے یہ ہمارا نبی ہے اور قادیانی کی نبوت کیا ہے اور قادیانیوں کا نبی کیا ہے اقبال کہتا ہے وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے بر کے نشیش جس نبوت میں نے ہم ایک کو ماننے والے ہیں قادیانی دو کو ماننے والے طرف شادی ہو ذرا بات پوری طرح کلیئر ایک عورت نے حامد کیا نکاح کیا شادی پھر طلاق لے کر دوسرا کام کی ذرا سمجھو رکھتی پوری سمجھو سے بات اور ساتھ ساتھ میں نے آپ سے رائے دے دیا کہ آپ بات تو ایک شوہر کیا طلاق کے بعد دوسرا شوہر کیا اب یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ یہ بھی میرا شوہر یہ میرا شوہر پہلے وہ میرا شوہر سمجھ نہیں بات اب یہ میرا شوہر پہلے وہ میرا شوہر اولاد اس سے بھی ہوئی اولاد اس سے بھی ہوئی یہ اولاد حلال کی ہے اب اگر یہ عورت کہے کہ یہ شوہر بھی میرا وہ شوہر بھی میرا اولاد اس سے بھی ہے اولاد اس سے بھی ہے میرے بھائی یہ اولاد حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی ذرا زور سے بولو یہ اولاد حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی یہ اولاد حرام کی ہوگی کیونکہ ایک وقت میں ایک باپ کی اولاد ہلاکی ہوتی ہے جی ایک وقت میں ایک باپ کی اولاد ہلالی ہوتی ہے اسی طرح ایک وقت میں ایک نبی کی امت دو باپ ہوں گے تو اولاد مشہور ہوگی اور دو نبی ہوں گے تو امت مشغوط ہوگی ہم ایک کو مانتے ہیں کادیانی دو کو مانتے ہیں قادیانی بھائیوں اگر میری آواز سن لو تو ہم آپ سے عرض کریں گے خدا کے لیے ایک کے بن جاؤ ایک کے ہو جاؤ ایک کی غلامی اختیار کر لو یہ جو تم کہتے ہو تم دونوں کو مانتے ہیں کہ غلط ہے تمہارا نظریہ اس کی وجہ یہ ہے ایک نیا دو تلواریں نہیں آیا تھا ایک پیغمبر سچا ہے ایک جھوٹا ہے تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا کیا محمد مصطفیٰ کا انتخاب کرنا ہوگا یا مرزا غلام کا غلام کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی شخص کے دو اس نہیں میں ایک ایک حدیث حدیث سے سے بیان کرتا ہوں ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس ان ان ان ان ان ربکم واحد واحد واحد واحد واحد قبلتکم دینکم آباؤکم نبیکم لا نبی کی قسم دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں سمجھا اور ایسے آسن انداز میں اتنے پیارے انداز میں اتنے سادہ اور شریف انداز میں بتایا کہ بڑا اچھا آدمی میرے محبوب کی بات کو سمجھتا تھا میرے محبوب کی بات کو سمجھتا آپ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے لیے تو فرمایا کہ جس طرح خدا ایک قبلہ ایک تین ایک اس طرح رسول ایک ان کے ان کے لیے فرمایا کہ جس طرح باپ ایک اس طرح رسول ایک لا نبی آبادی جی، میرے پاس کوئی نہیں میرے بھائیوں ثابت کے بعد جس طرح ایک شخص کے ایک بندے کے دو باپ نہیں ہو سکتے کسی امتی کے دو نبی بھی نہیں ہو سکتے ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور دعوت اسلام سے پہلے دعوت ذکر دیتے ہیں قادیانی بھائیوں آؤ اور کرو کس کو نبی مانتے ہو پھر کا کالی کو نہیں مانتے ہو اس کو سلطان الم مانتے ہو اس کو تم بہتر کتابوں کا مسلم مانتے ہو اس کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہو اس کو یہ نہیں پتا ٹائٹل ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جناب علی صاحب نے کتاب دکھائی نہیں حوالہ پیش کر دیا آپ کے سفا دو سو ننانوے پر مرزا غلام شادی بھی لکھتے ہیں یعنی اندازہ کرو علم کا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ گھر کے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں سارے ملاؤ وہ بھی گیارہ نہیں بنتے میں نے پہلے سمجھا کہ شاید اس کو غلطی لگی پہلی سطر کے اندر بھی گیارہ لکھے اور دوسری سطر کے اندر بھی گیارہ لکھے یہ شخص کا علم ہے پہلے تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے ساتھ فوت ہو گئے تھے اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا تھا کہ مجھے اس چیز سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں چاہیوں یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں گالی دیتے ہیں گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس ثبوت نہ ہو یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں اگر اللہ نے وقت دیا تو ابھی پیش کرتا ہوں اس پر نبی مانتے ہو خدا کا خوف کرو میں خدا کی قدر اٹھا کے کہتا ہوں یہ کتاب ان کی اپنی نہیں ہے میں اس کا حوالہ نہیں پیش کر سکتا مجھے جمعے تک سب کو اجازت نہیں دیتا اس کو نہیں مانتے ہو سیرت المہندی دو سو بیالیس صفحہ اور شہادت نمبر آٹھ سو سینتالیس جو قالی میری یہ آواز سنیں خدا رسول کے لیے اس حوالے کو جا کے پڑھ لے اور سوچے مرزا غلام بولا میں ان کے بارے میں بھائی رفیق صاحب آپ تو پڑھنے بیٹھے بیٹھے یہ ذریعہ ہے یہ جو سرخ لائن لگی ہے اس کو ذرا پڑھ لیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کو نبی مانے بیٹھے ہیں جس نے خود اپنے کفر کا اقرار کیا اس شخص کو نبی مانے بیٹھے ہیں جس نے خود اپنے جھوٹ کا اقرار کیا مرزا صاحب نے ہر اس بات کا دعویٰ کیا جس سے پہلے مرزا صاحب نے انکار کیا لو جی میں چیلنج کرتا ہوں قادیانی مبلمین کو ہر کابیا بطور دعوت فکر کی یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے جو میں کیا تھا کہ مرزا غلام بلاگ کادیانی کے دو دور ہیں انیس سو ایک سے پہلے کا دور انیس سو ایک کے بعد کا دور جو مرزا صاحب کا پہلا دور ہے میں حوالہ دکھا سکتا ہوں اور قادیانی سے انکار نہیں کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے اور آپ کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے سارا اسلام سے خارج ہے کوئی قادیانی سے انکار نہیں کرے گا حوالہ ہمارے سننے اب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا یہ جو شروع میں میں نے آپ کی خدمت سے حوالہ پیش کیا تھا اس حوالے کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کا ثابت ہوتا ہے اب مرزا صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے کافر کاغذ سارا اسلام سے خارج ہے اب جو مرزا صاحب نے حکومت کا دعویٰ کیا میں آپ کے فیصلہ مانتا ہوں کیا مرزا صاحب نے اپنے کفر کو تسلیم کر لیا یا نہیں کر لیا آگے چلیں پہلے دور میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی ختم وہی کا ختم جو رسول وہی کا دعویٰ کرے وہ کافر اسلام کے ہے اور بعد میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ بھائی تو اس پر بارش کی طرح نازل ہوتی ہے پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ وہی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی یا پیشاب برسات کی طرح آتا تھا میرے اس پر تو میرے اس پر تو فیصلہ کر لو یہ حوالہ میں بھی آپ کو بتا دوں پہلے کہتے ہیں جو رسول صحیح ستاوت کرے وہ کافر اسلام سے خارج اور پھر کہا کہ مجھ پر وہی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے وہی کا دعویٰ کیا تو اپنے کفر پر مہر لگائی کہ نہیں لگائی ذرا زور سے بولتے جائیں مجھے تو سبھی یقین ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرا ہوا سمجھے گا بہت شدہ سمجھے گا وہ کام کر اسلام کے بارے میں کیونکہ مرزا صاحب کا پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت انسان آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت نازل ہوں گے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کی وفات کا قائل ہو وہ کافر ہے اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہو گئے جی؟ آپ نے کفر کو خود تسلیم کیا کہ نہیں کیا اچھا میں اور طرح یعنی آپ اندازہ کریں میں دعوت فکر دے رہا ہوں بڑے ٹھنڈے میٹھے انداز سے کر دیا کہ اگر وہ میری آواز کو سنے تو خدا اور کے لیے آخر کے نام پر آخبت کے نام پر اپیل کرتا ہوں تھوڑا سا غور اور فکر کرتا ہوں مرزا صاحب کا جو پہلا دور میں نے ارد کیا جس میں ان کا عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے اور قیامت کے نزدیک وہ نازل ہوں گے مرزا صاحب نے اس عقیدوں کو قرآن سے ثابت کیا اور یہ حوالہ موجود ہے اس سے بھی کہا کہ ہم بھارتی نہ انکار کر سکتے ہیں یعنی پہلے پینتیس برس مرزا صاحب حضرت عیسا کی حیات قرآن سے ثابت کرتے رہے اور اس کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر قرآن کی آیات سے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرتے رہے میرے بھائیوں خدا کے لیے میں آپ سے فیصلہ مانگتا ہوں یہ قرآن کی تقسیم ہے کہ نہیں ہے تو جو شخص قرآن کی تقسیم کرے وہ مسلمان ہے یا کافر زور سے بولیے جو قرآن کی تقسیم کرے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے وہ کافر ہے تو گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا کفر خود تسلیم کیا مرزا صاحب نے کتنا جھوٹ بولا اپنا سارا جھوٹ مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا مرزا صاحب نے انیس سو ایک میں جب کا دعویٰ کیا اپنے سارے پہلے عقائد تبدیل کرتے ہیں جتنے عقائد پہلے تھے اور مسلمانوں والے عقائد جیسے ہمارے عقائد یہی عقائد تھے مرزا لیکن جب مرزا صاحب کو تاج برطانیہ نے نبوت کا تاج پہنا دیا اور خیر سے نبوت کی کرسی عطا کر دی تو مرزا صاحب نے پہلے سارے عقائد سے انحراف کر کے مرزا صاحب نے سارے عقائد تبدیل کر لیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے کفر کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نہیں دیکھیں میری بات رائے تبدیل ہو سکتی ہے سوچ تبدیل ہو سکتی ہے نظریات بدلا کرتے ہیں یوریاستیاں بھی بدل جاتا ہے عقائد بدلا کرتے ہیں ایک آدمی کہے کہ خدا ہے اور کل کہے کہ خدا نہیں یہ کفر ہے ایک شخص ہے کہ خدا ایک ہے اور کل کہے کہ نہیں خدا دو ہیں تو گویا کہ اس نے عقیدہ بدل کر کفر اختیار کر لیا تو اب مرزا غلام احمد کاجینی نے جتنے عقائد مسلمانوں والے تھے وہ سارے کے سارے عقیدے تبدیل کر لیے اور سہارا کہا کہ کثرت صحیح نے مجھ کو مجبور کر دیا عقائد تبدیل کرنے پر پہلے نبوت ختم پھر نبوت جاری پہلے وہی بند اب وہی جاری پہلے حیات مسیح اب وفات مسیح انیس سو ایک کے بعد مرزا صاحب نے وہی کی بنیاد پر کیونکہ وہی کی کثرت اتنی ہو گئی کہ اس نے مجھ کو مجبور کر دیا عقائد تبدیل کرنے پر اور اس کے ساتھ ہی مرزا صاحب کے بیٹے نے حقیقت نبوت نبوبت ایک سو اکیس پھر ان کے بیٹے نے یہ اعلان کیا ان کے اپنے بیٹے نے مرزا صاحب کی جو نبوت سے پہلے کی تعلیم کی ہدایت تھی تھا وہی تھی الحامات تھے جو کچھ تھا عقائد تھے سارے کے سارے عقائد پر قلم تھے سفا ایک سو اکیس حوالہ پیش کر رہا ہوں غلط فہمی دور ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ انیس سو ایک سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب وہ منسوخ ہیں ان سے حجت پکڑنی غلط ہے بات سمجھے مرزا صاحب کی انیس سو ایک سے پہلے کے سارے عقیدے ساری قریب سارے الہباد وہ کہتے ہیں منسوخ کیوں کہ اس دور میں مرزا صاحب نے نبی ہونے اور جب نبی ہونے کا اقرار کر لیا اور اعلان کر دیا تو اب انہوں نے جو دین پیش کیا جو وہی پیش کی جو تعلیم پیش کی وہ صحیح ہے اور وہ قابل قبول ہے پینتیس سال کی رجٹ رجنٹ اندازہ کریں کل وہی پینتالیس برس کی پینتیس برس کی پہلی اور سات برس کی دعوی تبدیل کرنے کے بعد کل بتالیس برس کی وہی تو وہ کہتے ہیں کہ پینتیس برس کی وہی اور الہ آباد کی منسوخ کو بھی ختم ہم ان کو بھی نہیں مانتے توجہ سے بات کرنی بڑے بڑے نقطے آپ کو دینا اللہ آپ کا ایمان قبول فرمائے اللہ رانا صاحب کو استقامت عطا فرمائے اللہ ہمارے رانا صاحب کو سب نے نقوت کا مبلب اور مجاہد بنائے جتنے ندی آئے ان پر شہید آنے والا کام تھا آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں کیا کوئی نبی آپ نے کسی نبی کی تاریخ پڑھی ہے کہ جبرائیل کے علاوہ بھی کوئی فرشتہ آیا ہو ہم نے تو آج تک یہی پڑھا جتنی کتابیں پڑھی ابابرین تو جتنے نبی آئے وہی لانے والا ایک ہی فرشتہ تھا مقرر حضرت جبرائیل اور کوئی فرشتہ نہیں تھا اور مرزا صاحب کے فرشتے بھی پانچ تھے پانچ فرشتے نہیں کر سکتے جس کو وہم ہو یا جس کو یقین نہ آئے جمعے کے بعد کتاب دیکھ لینا سکھا دوں گا پانچ فرشتے اور پانچ فرشتوں کے نام سن لو کراچی یہو جی روح ہو جائے فرشتے جہو جا نبی ہو جائے فرشتے کراچی شیر علی حفیظ مٹھن لال ٹیچی آپ اندازہ اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا ورنہ آپ شاید میں نے مزاج کی بات آ کی اس تفریح کو میں چھوڑتا ہوں میں اس میں نہیں جاتا یعنی یہ پانچ پرچے ہیں مرزا صاحب پر بہر آنے والے اب مرزا صاحب نے عقائد کیوں بدلے آدم سے لے کر میرے محبوب پر جو خریدہ خرید آیا اس کو لقب امین کا ملا وہی لانے والا خیانت نہیں کرتا اور خیانت انہوں نے بھی نہیں کی کوئی مسائل ثابت کر دے مجھے کوئی حوالہ دکھا دے کہ کسی ایک جگہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ میرے کسی خریشتے نے ٹھنڈی ماری ہو جب کسی فرشتے نے بدیانتی نہیں کی مرزا صاحب نے بھی الزام بدیانتی کا نہیں لگایا وہی راستے میں بھی نہیں ہوئی تو میں پوچھتا ہوں مرزائی بھائیوں سے کہ مرزا صاحب نے عقائد کیوں بدل زمین یہ میری دلیل ہے یہ میرا نقطہ ہے میں قادیانی مبلغین کو چیلنج کرتا ہوں اور سادہ لوگ قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک یا مرزا صاحب کی کوئی ایک دہی کا حوالہ دکھا دو جس دہی کے اندر حکم دیا گیا ہو مرزا صاحب کو ان شاء اللہ کوئی علی بدن نہیں پیش کر جب کسی صحیح کے اندر مرزا صاحب کو عقائد بدلنے کا حکم آیا ہی نہیں تو مرزا صاحب نے عقائد کس بنیاد پر بدل لیے نہ پیش اب ذرا ایک نقطہ اور سوچو رائے رویر صاحب کے لیے مرزا صاحب نے سب سے پہلی کتاب لکھی لکھی ذرا باتیں بلے باندھے یاد بھی کریں میں آپ کی تیاری کروانا چاہتا ہوں تاکہ کسی مرزائی سے گفتگو ہو ان شاء اللہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ میری باتوں کو یاد رکھیں زیادہ لمبی بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی مرزا صاحب نے سب سے پہلی کتاب لکھی براہید احمدیہ اور اس کتاب کے اندر حیات مسیح پر مرزا صاحب نے جیسے کہ میں نے پہلے کیا بلائے دیے پرانی آیات اس کی قبر ایک ہوتی ہے جو اس کی قبریں تین ہوتی ہیں وہ مارتے بھی ہو حضرت عیسیٰ کو قبریں بھی تین ثابت کرتے ہو کی بات کرو تین جگہ حضرت عیسیٰ کو سفر کیا اب میں حضرت عیسا علیہ السلام کی حیات سے ثابت کیا اب یہ نقصان میں بیان کرنے لگی ضرورت اس میں حیات مسیح کو ثابت کیا اور ازالہ اوہام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو السلام وفات کو ثابت کیا تیس شرائط کیے اور مرزا صاحب نے ایک سو اکانوے سفار ڈالے کر دیے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب یہ سزا کیا ہے کہ پہلے آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور اب آپ شرائط دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ موت ہو جائے تو مرزا صاحب نے اس کا جواب اس کتاب میں دیا کا نام ہے اعجاز احمدی نام یاد رہے گا یہ یہ ٹائٹل دیکھ لیں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ممبر پر بیٹھ کرنے کی کوشش کر اعجاز احمدی مرزا غلام احمد کا جینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کا سفا نمبر دس اور پرانا سفا نمبر آٹھ تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے اب جو مرزا صاحب کا تضاد ہے نا اس کا جواب مرزا صاحب نے خود دیا اور یہ جواب خدا کی قسم اگر کوئی قادیانی حق کا متلاشی ہے اس کو اپنی آخرت کی اپنی قبر کی اپنی نشر کی نشر کی فکر ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ اگر مجھے حوالہ پڑھ لے تو مسلمان اہل میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ حوالہ ان کے سامنے آپ پیش کریں اب مرزا صاحب استدار کا جواب دے رہے ہیں براہین نے ہم اوہان وہ جو دونوں کتابوں کے اندر مرزا صاحب نے اس پیش کیا اس کا جواب اس نے دیا اور جواب کر دیا ذرا غور سے تم میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح مود ہوں مگر نے میری نظر کو پھیر دیا میں براہیم کی اس وہی کو نہ سمجھ آ رہی ہے کیوں بھائیو دوبارہ سمجھ رہا خوب سمجھو گا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح مود ہوں مگر خدا نے میری نظر کو گھیر دیا میں براہیم کی اس بہین کو نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح مود بناتی ہے یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پر ایک عظیم شان دلیل تھی ورنہ میرے مخالف مجھے بتا دیں کہ میں نے باوجود براہین اہم دیا میں مسیح مئو بنایا گیا تھا بارہ برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا اور کیوں براہین اہم دیا میں خدا کی صحیح کے مخالف لے کے اعزاز احمد یہ حوالہ میں نے جے سی ایس پہ دیکھا جس میں کہتے ہیں کہ مجھے براہین احمدیہ میں اللہ نے مسیح محسوس بنایا دوسرا اقرار یہ کہ میں وہی کو نہیں سمجھ سکا اور تیسرا یہ اقرار کا گیم یعنی بھائیوں خدا کا خوف کرو تمہارا مرزا کہتا ہے کہ میں نے خدا کی وہی کے مخالف لکھا اس سال کی بے کون مر جائے خدا لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں بارہ سال مرزا صاحب نے بہی کے خلاف لکھا اللہ نے مسیح بنایا بارہ سال اپنے منتظر مسیحیت کو مرزا صاحب امبیا کی تاریخ یہ ہے کہ مولا نے جب پیغمبر کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اسی وقت پیغمبر نے نعرہ لگایا بولو ہمارے حرا میں میرے محبوب کو تاج نقوت پہنایا گیا ادھر منصب نقوت کا ہوا ادھر مکے کے چوکے میں کھڑا ہو کر میرے محبوب نے کہا لوگوں میں اللہ کا سچا نبی اور رسول بنا کے بیٹا گیا تمہارے بہت نے بارہ سال کی آپ دیکھو میری بات سنو میرے بھائیوں مرزا صاحب نے اقرار کیا کہ بارہ برس میں نے اللہ کی صحیح کے خلاف لکھا آپ سے رائے دیتا ہوں تسلیم کیا کہ نہیں حوالہ پیش کیا کیوں میرے بھائی بولو نا تسلیم کیا نا مرزا نے اللہ کی صحیح کے مخالف لکھا مجھے آپ خدا کے لیے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب نے بدیانتی کی یا نہیں کی اللہ کی بہی کے مخالف لے کر کرسی کے منتقل ہوئے اور مرزا صاحب نے اللہ کی بہی کے مخالف دیکھا تو کیا مرزا صاحب نے سچی بہی کی تبدیلی کی یا نہیں کی وہی کے خلاف دیکھ کر تیسرا جرم مرزا تاجی نے یہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی تو میرے بھائیوں تین گناہوں کے اور تین جرموں کے مرکز مرزا صاحب اب میں قادیانی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں سال کے یہ غور کرو کہ پینتیس برس مرزا صاحب پر وہی آتی رہی اور فرشتہ بھی ایک نہیں پانچ لاتے رہے اور کسی ایک فرشتے نے مرزا صاحب پر روشن تو مرزا صاحب آپ وہی تو آ رہی ہے اس سے لکھ رہے ہیں ابراہیل بھی آتا رہا اس کا بھی دعویٰ ہے اور میرے ساتھ پہلے ایک اور ہے کہ مجھے اللہ میاں میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور میری باتوں کا جواب دیتے ہیں یہ ہے میرے پاس میں خدا تعالیٰ کی ہم سلامی سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ مقصد بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اب نہ پانچ فرشتوں نے سمجھایا نہ جبراہیل نے سمجھایا نہ کسی ایک وہی کے اندر حکم آیا کہ مرزا تم کیا کرتے ہو اور نہ اللہ نے سمجھایا مرزا کو نہ اللہ کو غیرت آئی نہ اس مرزے کو شرم آئی کس کو نبی مانتے ہو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ چیز عقل کے خلاف ہے یا نہیں ایک طرف پینتیس برس کی پہی پینتیس برس کی سیکھی ہوئی اڑتالیس کتابیں پینتیس برس سے محیط مرزا صاحب کی طالبات ارشادات الہ آباد ان سب کو کاجی اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں اس لیے منسوخ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ اس دور کے اندر مرزا صاحب اور سات سال کی بہی کو اس لیے قابل قبول کر رہے ہیں سات سال کی تعلیم کو جو ایک تہائی تعلیم ہوتی ہے ایک تہائی بنتا ہے یعنی آپ ادب کا اندازہ لگائیں کہ دو صحیح دین کو چھوڑ کر دو تہی دین کو ٹھوکر مار کر دو صحیح دین پر دے کر ایک دہائی تین کوئی قبول کر اب میں پوچھتا ہوں منسوخی کا حکم نے دیا یہ پینتیس برس کا دین پینتیس برس کی وہی پینتیس برس کے الحامات ان کو منسوخ کرنے کا حکم کس نے دیا اللہ کی وہی کو تو اللہ کا نبی بھی منسوخ نہیں کر سکتا اور وہی کے متعلق ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ وہی غیر متبدل ہوتی ہے اللہ کی فصل کی کبھی تبدیل نہیں ہوتی اب ایک سوال اور پیدا ہوا کہ پینتیس سال کا مرزا صاحب کا جو تین منسوخ ہوا اگر آپ بات کو سمجھ گئے تو ایک نقطہ اور ارد کرتا ہوں پینتیس برس کا دین اور پینتیس برس کی صحیح اور پینتیس برس کے الحامات اس بنیاد پر منسوخ ہوئے کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے سے انکار کیا اگر اس دور کے اندر مرزا صاحب نبی نہیں تھے پینتیس برس نہیں عقلی اور منطقی دلیل پیش کر رہا کہ اگر اس دور کے اندر مرزا صاحب تمہارے عقیدے کے مطابق نبی نہیں تھے اور انہوں نے نبی ہونے سے انکار کیا تھا سوچو پھر مرزا گلابانی پر نبی اور وہی بھی جو آتی رہی تو کسی گرو کی وہی نہیں تھی وہ مرزا صاحب کے بقول وہی وہی تھی اور رات والی وہی بل جانے گئی اور قرآن والی بھائی آپ قادیانی بھائی چاہیں کہ مرزا صاحب وہ جی سچی بری چھٹی آپ کاانی بھائی یہ سوچیں بھی اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو پین تھی مرض کی صحیح تھی بلکہ ہم چاہیے کرتے ہیں کو بات ہیں کہ مرزا صاحب کی جو پینتیس برس کی بہی تھی وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی اگر وہ سچی تھی تو منسوخی کا حق نے دیا اور اگر مرزا صاحب کی وہ وہی چھوٹی تھی جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹی ہوئی نا انہوں نے مان لیا کہ وہ وہی جھوٹی وہ مرزا صاحب کا پینتیس سال کا دور جو تھا وہ قابل حجت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انہوں نے تسلیم کر دیا کہ وہ پینتیس برس کی غلط تمہارے بغول قادیانیوں کی اگر پینتیس برس کی صحیح تمہارے مزید قابل قبول نہیں تھی تو کاشنوں نے کہا کے لیے دیا کا رفیق صاحب کے بہت ہے کہ اگر پہلی وہی تمہارے لیے قابل قبول نہیں تو تمہارے پہلی صحیح کے اندر مرزا دعویٰ کرتا ہے اور اگر تم مرزا خان کے انیس سو ایک کے بعد کے دعووں کو مانتے ہو پھر خدا کے لیے پھر قبر اور حشر کے لیے اس کتاب پر مان لو جو انیس سو ایک کے بعد چھایا گیا ہے اعجاز احمد جی اس کے اندر مرزا تمہارا اعتراف کر رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا مسیح موجود ہونا ثابت نہیں ہے مرزا صاحب کا وہ دعویٰ واجب فاجیبل سمجھا جائے گا اب آپ نے دیکھا سدا کو کتنا فرق ہے اور اس پدا کے بارے میں مرزا صاحب کی خود اپنی رائے سات بچن سفا اکتیس مرزا صاحب کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقب باتیں نہیں نکل سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافع تو ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد علی جالندری سب کہتے رکھتے دیکھو میرے بھائیوں میں تمہیں سچی بات بتاؤں میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور میں نے جب سے سات سے فکر کے لحاظ سے کوئی تنگ نہیں کیا کوئی مزاق نہیں کیا ورنہ مرزا صاحب نے اپنا کو تبدیل کیا اپنا جو کیا اپنی منافقت کو تسلیم کی اپنا پاگت پن کو تسلیم کیا اپنی بیماریاں کو تسلیم مرزا صاحب خود تسلیم کرتے ہیں یہ ہے میرے پاس ان کی کتاب اوزالہ ہے اور ہاں نظر آ رہی ہے آپ کو اس کتاب کے اندر مرزا خاص مرزا صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں دائم المرد آدمی ہوں اور اگر آپ مزاج نہ سمجھیں تو بیماریوں کا سول اسپتال یہ خود انکار نہیں کر سکتے اس کی کتابیں ثابت کریں گی مالی کولیا ان کو خراک ان کو شنڈک ان کو آسٹریلیا ان کو بلڈ پریشر ان کو شوگر ان کو پیٹر کی بیماری وغیرہ یہی تھی سب میدا اور دل کی تکلیف اور ایک اور بیماری بھی تھی کیسے بیان کروں سا ہے مطلب پشپا مار ہوتا ہے فارگا باغ میں جہاز والی بیٹنگ ہے نا وہ بیماری ہوتی ہے اس کا اقرار خود کرتے ہیں ہمارے بزرگ مارا نہ منا کرتے تھے قادیانیوں مجھے صبح پڑتا ہے کہ قیامت والے دن شاید اللہ مرزے کو چھوڑ دے تمہیں پکڑ لے وہ کہہ کہ اللہ میاں میں نے تو سب کچھ ان کو بے وقوفوں کو بتا دیا تھا میں نے بتا دیا تھا اپنا کفر بھی بتا دیا اپنا جھوٹ بھی بتا دیا اپنا قسم بھی بتا دیا اپنا پاگل پن بھی بتا دیا اپنا مراٹ بھی بتا دیا مالی کوریا بھی بتا دیا اپنے پیٹس بھی بتا دیے اپنا بچا بھی بتا دیا اپنی بیماریاں بھی بتا دی اور میرا ضرور کیا ہے بتاؤ قادیانیوں اور نادان اور خاندانوں قادیانیوں کا والے کیا تمہارا جواب کیا ہو اس کا نبی مانتے ہو اور مسیح مؤ اور نبی ماننے کا فیصلہ تو بعد میں کرنا پہلے یہ فیصلہ کرنا کیا مسجد نہ ہوتی میں خدا کی قسم حوالہ کون کے ساتھ میرا فیصلہ عورت کو ہوتا ہے کہ مرد کو ہوتا ہے آپ گے جو شخص ہے تو اگر کے پہ پہلے فیصلہ کرنا سبھی کو بارے میں لانا پہلے اس کو ثابت کرو یہ مرد تھا یا عورت تھا یہ ہے مرزا احمد گاندھی یعنی کا کوپر اور اس بنیاد پر جو خود کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی سارے کھاپر ہیں اب کیا فرق ہے کیا کا گھر میں اور دوسرے کے کفر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے سارے اسلامی عقائد سے انحراف اختیار کر کے وہ عقائد بدلے یہ گناہ ہے تو میرے بھائیوں یہ گناہ ہے ایک شخص خدا کو نہیں مانتا وہ کہتا میں خدا کو نہیں مانتا یہ گناہ ہے بولو نا ایک شخص میں خود خدا ہوں بولو اب ذرا فیصلہ کن کھڑی آ رہی ہے آپ بولو میرے بھائیوں ایک شخص کہتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا یہ گناہ ہے اور اگر وہ کہے کہ میں ہی خدا ہوں یہ مجھ سے بڑا گناہ ہے ایک شخص کہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہمارے عقیدے کے مطابق یہ گناہ ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں ہی عیسا ہوں یہ اس سے بڑا گنا ہے یہ شخص کہے میں سرکار دو عالم یہ کوف رہے اور یہ گنا ہے اور اگر کوئی فخ کہے کہ میں کا سمند بھی یہ اس سے بڑا گنا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں سب رہی منہ کالا کیا گنا کیا اور اگر کسی نے تھان کے ساتھ منہ کا منہ کالا کیا یہ سنگین گنا ہے میرے بھائیوں ناقابل معافی بھی گنا ہے قادیانیوں کے کفر میں اور دوسرے کابروں کے کفر میں بڑا فرق ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا بلکہ سارے اسلامی عقائد کو سارے اسلامی شاعر کو اپنے اوپر منتخب کر دیا یہ ہے قادیانیوں کا کفر ایک شخص میں نے مثال دی نا اگر وہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا شاید ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر وہ خود خدا بن بیٹھے دکھ ہوگا نا یہ گناہ ہے نا اگر کوئی کہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اگر کوئی کہے کہ میں خدا کا باپ ہوں مرزا غلام احمد کیا نے یہ بھی دعوے کیے کہتا میں خدا ہوں خدا کا باپ ہوں خدا کا بیٹا ہوں خود خدا ہوں اور خدا کی بیوی بھی اللہ یار اسلامی قربانی کے اندر لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رسولیت کا اظہار کیا بس اتنا ہوتی تو میں اور طرح بیان کرتا کادھیانوں کو خدا کر بہت کرو اس کو نبی مانتے ہو اس کا نبی مان بیٹھے ہو جو خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہمیں تکلیف نہ ہوتی وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہمیں دکھ نہ ہوتا وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہمیں افسوس نہ ہوتا وہ میرے محبوب کی کرسی پر بیٹھتا ہے ہم اپنے محبوب کی کرسی پر کسی کو بیٹھ کہتا جیسا میں خود محمد الرسول اللہ ایک غلطی کا اضالہ اس کے اندر اس کا دعویٰ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ اور ایک کا یعنی شاعر کے شعر کے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد کس نے دیکھنے ہو اکبل غلام احمد تو دیکھے کاجی ہم یہ لا یہ کلمہ وہ کہتے ہیں یہ کلمہ بھی ہمارا ہے اور کیوں ہمارا ہے کیونکہ ہم مرزا کو ہی محمد سمجھتے ہیں محمد کی جگہ ہے مرزا غلام احمد کا جینی اس لیے ہمیں کلمہ بدلنے کی ضرورت ہے کلمت الفصل سفا ایک سو اٹھانوے حوالہ سن لو میرے بھائیوں غور کے ساتھ مسیح بہت یعنی مرزا غلام احمد گازیانی خود محمد الرسول اللہ ہیں سب سے سب سے اللہ یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح معود یعنی مرزا غلام مرزا یعنی خود محمد الرسول اللہ ہے جو عشا کے اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اس لیے ہم کو کسی اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آنا کوئی اور آتا تو ضرورت نہیں آتی پسند تینتیس آیات پرانے مزید آپ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں ہوں اس کو ذرا غور سے سن لینا اور آپ کے اندر ذرا چینی بھی کی دار ہمارے مسلمان بھائی قادیانیوں کے ساتھ کچھ سے بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں میں ان کے لیے اب دو حوالے پیش کرنے والا ہوں اور دل پہ پتھر باندھ کے ان حوالوں کو سننا اور اس کے بعد رائے قائم کرنا کہ قادیانیوں کے کفر میں اور کرداروں کے کفر میں کیا ہے اب میں آپ سے پہلے حوالہ پیش کرنے سے پہلے پوچھتا ہوں ہم سب کا یہ عقیدہ ہم سب کا یہ ایمان کہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن میرے محبوب اور میرے محبوب کی امت کے لیے نازل ہوا مرزا غلام احمد کاشیانی کہتا ہے کہ قرآن مجید کی تیدیف آیات میرے لیے نازل ہوئی اور میں قرآن کی تیدیف آیات کا مستاق ہوں تذکرہ میرے سامنے میرے پاس موجود ہے اس کے اندر ان تینتیس کی تینتیس آیات کے حوالے موجود ہیں میرے پاس اور وہ تینتیس آیات کون سی ہیں ذرا ٹائم ہو جائے گا آج سن لیں میری بات کوشش کرتا ہوں ذرا اور کر دیتا ہوں پہلا پہلی آج مجید کی کل جا الحق کو لمپاتی جن ان الفاظ کی نقا کا دوسری آج وہ ارسل عصل رسل رہو بل خدا و دین الحق تیسری انا کل اور کہتا یہ بھی میرے لیے نازل ہوئی ہے انا فتح نہ لگا فتح ان بگا اور کا اللہ رحمت للعالمین کہتا یہ بھی میرے لیے نازل ہوئی ہے سبحان الذي یہ بعبده ليلا من المسجد الحرام بس المسجد آرام یہ بھی کہتا میرے لیے گم بدنا فصد اللہ او ادنا یہ بھی کہتے ہیں میرے لیے الم نشرح لك الحمد کا یہ بھی کہتا ہے میرے لیے کون سما یہ بھی کہتا ہے میرے لیے برا فان اللہ کا ذکر کہتے یہ بھی میرے لیے ان کا اعلیٰ مستقیم یہ بھی میرے لیے محمد الرسول اللہ اللہ دینا ماہ اشدا کفار رحما بینہم ہے یہ بھی میرے لیے مکان ابراہیم یا لا اللہ ما تعبدون قل اعوذ برب الفلق یہ بھی میرے لیے کل ہو اللہ حق اللہ احد میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں تم سے کہ تمہارے دل ابھی ہل نہیں رہے تمہارے قلوب ابھی پگھلے نہیں یہ سن کر کہ جو یہ شخص یہ کہے کہ تینتیس قرآن کی آیات میرے لیے نازک ہوئی اور ضرورت ہے تو اس گئی کسی کی کام ہے آگے میں چھوڑ دیتا ہوں آگے چلو یہ ضرور پاس کس کے لیے ہے کس کے لیے میرے بھائی بلند آواز سے بولو یہ پیچھے والے حضرات بولیں سب بولو ضرور کس کے لیے کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے عقیدہ ایمان ہے یہ کتاب ہے اوزالا اوہان مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی جو اس کو جھوٹا ثابت کر دے جو چور کی سزا مرزا کہتا ہے میں درود پاک کا مستحق ہوں بلند نواز سے بولے بھائی بلند نواز سے کہہ دو کہتا ہے میں اس کا مستحق ہوں اربا نمبر دو اور کفا نمبر دو کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں پاک کرنے میں کرنے ہم مرزا صاحب سے ایک پڑھا بھی ہیں میں نے کہا نا کہ اسلام کے عقائد اور اسلام کے سارے قواعد کو مستمل کیا خاتم النبی جین میرے محبوب تھے تو خاتم النبی جین بن گیا تھا قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں دیسی مایا بات کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش جو میرے ساتھی ہیں وہ صحابی ہوئے مرزا صاحب کی بیوی ام المومنین مرزا صاحب کی بیٹی سید النساء ارے یہ لقب کس کے لیے ہے مسلمانوں فاطمت الزہرا کے بعد کسی کو تم سید النساء مانتے ہو یہ کہتے وہ مرزا صاحب کی بیٹی جو ہے اب ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کہ ضرور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ضرور کا مستحق ہوں اور ان کا ایک صحابی رسالہ ضرور شریف مصنفہ محمد اسماعیل صفا ایک سو چھتیس کے اندر جو عبارت رہا ہے میرے بھائیوں کے سنو میں تو کانپتے ہوئے کانپتی ہوئی زبان کے ساتھ یہ پیش کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ پس آیت یا ایو جینا آمنو سلو علیہ وسلم کی اور ان احادیث کی روح سے جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے کی تاکید پائی جاتی ہے حضرت مسیح معود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر ضرور بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھنا اور آگے سبا ایک سو چالیس پر لکھتا ہے عدرو سنت اسلام کا احادیث نفسیا ضروری ہے کہ تفریح سے آپ کی اولاد آپ کی آل کو بھی ضرور میں شامل کیا جائے اسی طرح بلکہ اس بدر جہاں بڑھ کر یہ بات ضروری ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کو سلام پر بھی فخری سے ضرور بھیجا جائے اور اس مالی ضرور پر اتفاع نہ کیا جائے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے کے وقت آپ کو بھی پہنچ جاتا ہے اب حوالے تو میرے پاس اور بھی زیادہ تھے چلتے چلتے آخر میں پوچھ لیتا ہوں ہم سب کا یہ عقیدہ ایمان کہ مکہ اور مدینہ اس سے افضل جگہ ہے کوئی اگر کوئی کہے ہم سب کا یہ عقیدہ کہ مکہ اور مدینہ جہاں خدا کا گھر ہے جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے وہ سب سے افضل ترین مقامات ہے یہ ہم سب کا یہ بھی ہے میرے ہم سب کا یہ ایمان بھی ہے لیکن یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کادیان کو مکہ مدینہ سے افضل سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے جلسے کو دلی حج کرا دیتے ہیں ایسے قرآن میں تین شہروں کا ذکر ہے انزملہ قریب من القادیان مکہ مدینہ اور قادیان کیا میرے کسی بھائی نے قرآن میں ساتھیوں کا ذکر پڑا یہ میرے بھائیوں کا کے کفر میں اور دوسرے کافروں کے کفر میں فرق یہ ہے یہ شخص شراب بیچتا ہے شراب بیچنا حرام بیچنا بھی حرام بنانا بھی حرام پینا بھی حرام یہ گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ ہے اگر کوئی شخص آدھے سمسم کی بوتل پر لیبل شراب کا لگا کر دیتے وہ اس سے زیادہ گنا ہے سور کا گوشت بیچنا گنا ہے اس کا بیچنا اس کا کھانا یہ گنا ہے لیکن اگر کوئی شخص بد بختی سے بد قسمتی سے بکری کے گوشت کو سور کا گوشت کیا کر دیتے اور زیادہ گنا ہے میرے بھائیوں کفر تین قسم کا ہے ایک وہ کافر ہے جو اعلانیہ کافر ہے اپنے کفر کو چھپاتا نہیں یہودی عیسائی مشرقین مکہ وہ اپنے آپ کو کافر کہتے تھے دوسرا منافق جو دل سے کافر ہے زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے جس کا کفر بڑا خطرناک ہے اور ایک تیسرا کافر ہے جو ہے کافر لیکن اپنے کفر کو وہ اسلام ثابت کر رہا ہے اس کو شریعت کی زبان میں زندگا کہتے ہیں اور جو قادیانی ہیں وہ شریعت کی زبان میں مرتد نہیں ہیں وہ زندیق ہیں مرتد اس کو کہتے ہیں جو دین سے منحرف ہو جائے جو اسلام سے نکل جائے اور جو اپنے اوپر کو اسلام ثابت کرے وہ زندیق ہے اور اس کے لیے ہمارے اماموں کا فتویٰ یہ ہے کہ مرتد کو دین دن کی مدد کی جائے تین دن کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے اگر وہ ایمان دے آئے اگر وہ صاحب ہو اس کو چھوڑ دیا جائے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے اور زندگی کے بارے میں بعض اماموں نے بعض کو کہا نے کہا تو ان کا کوئی عذر قبول نہیں ان کو فوراً قتل کر دیا جائے ان کے لیے کوئی بات نہیں تو اس لیے میرے بھائیوں یہ فرق ہے کافی کو کفر میں اور دوسرے کافروں کو کفر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کفر سے بچائے اور اللہ کا یعنی ان کو ہدایت نصیب کروائے اور آخر بداوین رہے